واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي بكأت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة بآیاتنا یؤمنون اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے ایسے راستے بتائے جن پر چلنے سے اللہ تعالی کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے وہ رحمت جس کے بغیر نہ ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں نہ ہم جہنم سے رہائی پا سکتے ہیں اور نہ ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں خلاف اللہ تبارک مطالعہ نے اس رحمت کے بہت سے طریقے اور بہت سے مواقع ہمیں تعلیم فرمائے بہت سے ایسے دن ہمیں عطا فرمائے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی عروج پہ ہوتی ہے فلاں یہ پاکیزہ دن جو اس وقت ہم پہ گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا وہ شہر اول رحمت یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے ابتدائی دس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن ہے لہذا ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس حقیقت کو اچھی طرح قبول کر لینا چاہیے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی در حقیقت اللہ تعالی کی رحمت کا سب سے بڑا عامل اور سب سے بڑا محرک ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا رحمت کی وسعت کل نہ میری رحمت ہر شے کو حاوی ہے میری رحمت میں بڑی وسعت ہے افک وحا دل نیم یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں گویا رحمت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ڈر ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رحمت لکھی جا چکی ہے اور مقرر کی جا چکی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ماہ رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے کیونکہ روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی تقوا کا حصول ہے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا الین عمن آمنوا علی علیکم الم کبا کتبہ علی قبل من قبلكم لعلكم تتقود اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے رمضان کے روزے رکھ اپنی راتوں کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کر کے تم متقی بن جاؤ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آنا چاہیے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اب میری رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور چونکہ یہ مہینہ اللہ کے خوف کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے اس مہینے کا اللہ کی رحمت سے بڑا گہرا تعلق اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اس کا حق ادا کیجیے تاکہ اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہو جائے اس رحمت کے بغیر نہ کسی سعادت کا حصول ممکن ہے نہ جنت کا حصول ممکن ہے نہ گناہوں کی بخشش ممکن ہے یہ وہ رحمت ہے جس کا احتیاط جس کی ضرورت سب کو ہے بھائی دن آدم علیہ والسلام جب جنت سے نکال دیے گئے تو آپ کی دعا کسی رحمت کے حصول کے لیے تھی بنا وترحمنا ان من و اے خاطری ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا جس ایک درخت سے آپ نے ہمیں روکا ہم نے اس درخت کو چکھ لیا یا اللہ ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی اب اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو یا اللہ ہم ہمیشہ گھاٹا پانے والوں میں اور نقصان پانے والوں میں شامل کر دیا انہیں معلوم تھا اللہ کی رحمت کی کیا قدر ہوتی ہے حالانکہ سیدنا آدم علیہ السلام و اسلام جن کو اللہ نے بے پناہ اعزاز دیے حالانکہ حالات یادیں روح ہے وہ خالہ کا میرے ہو سو جاتا وہ اب کالا ہوں ملائی کیسا وہ اب خالا ہوں جنگ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنی پھول سے حیات پیدا کی ان سے ان کی بیوی کو بنایا ان سیت کے لیے محبت کے لیے ابھی تک اللہ کے دربار میں ایک سجدہ نہیں کیا لیکن کروڑ ہاں سجدہ کرنے والے فرشتوں کو جتا دیا اپنی جنت میں داخل کر دیا اور حکم دے دیا جہاں سے چاہو کھاؤ کتنے امتیازات ہیں کتنا شرط ہے مگر دعا کیا کر رہے ہیں یا اللہ اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تیری رحمت نے ہمیں ڈھانس نہ لیا اے اللہ ہمارے خطارے کو کوئی ختم نہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی کیا حیثیت ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کے سب محتاج ہیں سیدنا نور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہلنا تب سرلی نہ پرہنی نہ خاطری یا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میرے خسارے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ دنیا کی گھاٹے میں جائے گی اور آخرت کا خسارہ بھی قائم رہے گا صرف تیری رحمت اس خسارے کو دور کر سکتی کتنا احتیاط ہے حالانکہ نور علیہ السلام و ساڑھے نو سو سال تک اللہ تعالی کی توحید کے مبلغ رہے مگر ڈر دیکھیے اور اللہ کے رحمت کا احتیاط دیکھیے اتنے عظیم کام کرنے والے اللہ کی راہ میں لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری عمر صرف کر دی مگر خوف کا عالم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احتیاط دیکھیں اللہ اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو اس خسارے کو اس گھاٹے کو کون ختم کرے اس کا خاتمہ اس کا ادالہ صرف تیری رحمت سے ممکن ہے رسول کریم صلی اللہ عالیہ رسم الخط بات نئی خلا احاطہ عمل ہوئی جنت اے لوگوں اس حقیقت کو سمجھ لو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت کو حاصل نہیں کر سکتا یہ جنت اللہ تعالی کی انمول نعمت ہے اور تمہارے حقیر عمل اس کے دام نہیں بن سکتے کوئی شخص اپنے احمد کی بنا پر جنت کا استحقاق حاصل ہوگا رابع اکرام نے سوال کیا کہ بالکل انتہائی سوال تھا اٹھا بنا انت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے احمد کی بنا پر جنت کا استحقاق حاصل نہیں کر سکتے جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے عمل ایک طرف ہو اور آپ کے عمل ایک طرف ہو تو برابر نہیں ہوگی آپ کے عمل پوری کائنات کے افسل انبیاء سے افسل پوری کائنات سے بڑھ کر پاکیزہ ہے آپ کے عمل وہ عمل ہے جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہے کہ اے دنیا والو اے گورو اے کالو اے عربیوں اے اجمیو تم سب کے لیے اگر نمونہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے اتنے پاکیزہ عمل جس کی اثاثی اللہ کی طرف سے موجود ہے کیا ان آواز کی بنا پر آپ بھی جنت کا اتفاق حاصل نہیں کر سکتے رسول اللہ وسلم نے ساتھ فرمایا فلاحن اللہ محمد علی اللہ رحمت ہی و فضل کہیں میں بھی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے پورا دھات نہ دے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں سکتا اس سے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی کیا قدر و قیمت اس رحمت کا کیا مقام ہے اور کیا حیثیت اور کس کس کو اس رحمت کا احتیاط ہے یہ آخری مسئلہ ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ نہ دے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں اللہ کے بندوں اس رحمت کے حصول کے لیے مستعد ہو جاؤ کیونکہ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود شہادت دے دی کہ یہ دس دن میری رحمت کے دن لہذا مجھے راضی کرو وہ عمل کرو جن اعمال کا میں نے حکم دیا مجھ سے ڈرو روزے رکھو راتوں کو قیام کرو قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے روزوں کو پاکیزہ بناؤ اپنی زبانوں کو پاکیزہ بناؤ اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بناؤ اپنے دلوں کو پاکیزہ بناؤ اپنے پورے قسم کو پاکیزہ بناؤ اور اس طرح میری رحمت کو حاصل کرو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے کیا ذرائع ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو سکے یا جن اعمال کی بنا پر خود اللہ نے رحمت دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رسول نہ اللہ تم لوگوں اللہ کی بات کرو اللہ کے رسول کی بات کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گویا رحمت کے حصول کا انتہائی قریبی راستہ انتہائی نزدیکی طریق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی بتائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری یہ اطاعت رحمت کے حصول کا انتہائی ضروری طریقہ دوسرے مقام پہ اسی موضوع کو مزید اجاگر کیا فرمایا کہ رحمت ہی بس عجلک ہے آیا میری رحمت جو ہر شہر کو حاوی ہے ہر شہر کو وسیع ہے اس رحمت کو لکھ دوں گا اسے فرض کر دوں گا ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان لوگوں پر جو اپنا مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کرتے معلوم یہ ہوا کہ مال کا خرچ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا انتہائی قریبی راستہ ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج والا دن کہ جب رمضان آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آدھی کی رفتار سے بڑھ کر اپنا مال خرچ کیا کرتے کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ رمضان کے مہینے میں بطور خاص کہ دس دن اللہ کی رحمت کے ہیں ان ایام میں ان پورے کے پورے دنوں میں اپنا مال خرچ کرنا یہ رحمت کے حصول کا انتہائی قریبی رات کا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا فرض کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال خرچ کرتے گھر یہ پکنا رمضان کے روزے مال خرچ کرنا ان تمام چیزوں میں کتنی ملازمت ہے یہ آپس میں کس قدر لازم و ملزم یہ فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے بھی لکھی جا سکتی ہے ہم نظیر ملون جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان ہیں جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان ہیں لیکن یہاں کچھ ابحان تھا کہ ایمان لانے کا راستہ کون سا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں اور یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے کیونکہ یہی اللہ کی رحمت کا دائرہ کار کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں ایمان لانے والے کون ہیں آیتوں کو مانگنے والے کون ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کا تعلق ہے لیکن ان کا تعلق بالکل مردود ہے اور نے قبول نہیں بہت سے گمراہ فرقے دور سارے میں گزرے جن کا قرآن سے تعلق تھا جیسے پدریاں شہریاں محتبلہ معطلا کسی طرح کرانیا خوفیہ ان تمام فرق کا ظاہر قرآن سے تعلق تھا یہ اپنی بدعتوں کے لیے قرآن کی آیتوں سے اقتدار کرتے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق قرآن بالکل مربوط قرار دیا گیا اس گاؤں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو بظاہر قرآن قرآن کرتے قرآن سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ان کے دروس سنے جائیں ان کی دعوت سنی جائے تو قرآن کے ذریعے مبلغ بننا اور قرآن کی تبدیل کرنا یہ ان کے تعاوی کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں مدعا سمجھایا عمل بال قرآن ایمان دل قرآن اور قرآن کو ماننا کہ کون سا کام قبول ہے کون سے لوگ قرآن کو مانتے ہیں کون لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اگلی آیت نے فرمایا کہ الدین جب تب رود قرآن کو صرف بڑے لوگ مانتے ہیں تو صرف رسول کے پابے فرمان تو صرف رسول کی سوا کرنے والے ہاں، ہمیں اس دین کے تحت کا اور رحمت کے حصول کا یہ فریق بتا دیا گیا کہ اللہ کے قرآن کو ماننا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے آپ کی سنت کی روشنی میں کہیں پورے کے پورے دین کا مدد نہ قرآن کو اپنی عقل سے نہ مانو اپنے فہم سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو اپنے رواجوں میں اس قرآن کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرو اپنے رسوم میں اس قرآن کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرو یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری عقلوں کی جواندہ ہے ایسی کتاب نہیں انہیں تمہاری عقلوں کے گھوڑے دھوڑے رسول اللہ نے ساتھ فرمایا منصان اصل قرآن رائے مقد اختا اس نے قرآن کریم نے اپنی رائے کو استعمال کیا اور قرآن کی تفریح اپنی رائے سے کی اگر اس نے تفریح بہتر بھی کر دی اللہ کے علم اور اللہ کی منشا کے مطابق بھی کر دی فقد غلطی پر من منصان اصل قرآن رائے ہر یہ تبقہ مکن ہوں ملندار جس نے قرآن نے اپنی رائے کو استعمال کیا تو وہ آخرت کے حساب و کتاب کے انتظار میں مت بیٹھے کل کے دنیا میں یہ طے کر کے جائے کہ میں نے قیامت کے دن صرف جہنم میں جانا ہوں جو دیوان کے قرآن کا فریق کیا ہے النظیم یا رسول النبی الم قرآن کو ماننے والے وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتے جو قرآن کو ایک اصولی کتاب مانتے ہیں اور اس اصول کی تحریر اس اصول کی تفصیل اور اس کی تعبیر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں جن کا عقیدہ جن کا مذہب جن کی فکر بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے مطابق ہے کہ ان کتاب اللہ اللہ حد محمد صلی علیہ وسلم محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن بات جس کتاب کی سب سے بہترین اگلی چیزیں سب سے بہترین اور اس سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بہترین چیز وہ ہے جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو وہ العمور العمول ہوا جو نئی چیز حقیقت میں یہ مذہب یہ راستہ اللہ کی رحمت کو آسان بناتا ہے ایسے انسان کو اللہ کی رحمت دھڑک لیتی ہے جس کا ارتقاج صرف کتاب و سنت پر ہے جو قرآن کو سمجھے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور آپ کے خرابین کی روشنی میں اللہ کی رحمت ان لوگوں کو دھڑک لیتی ہے ایک شخص آ رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شاید یہ تمہارے پاس آ رہا ہے جب وہ قریب پہنچا تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو اس نے اپنا نام بتایا اس نے یہ بتایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اصل دن آئی اصیل یا مارا دی میں اپنے و عیال کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اپنی اولاد کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں پورے قبیلے کو چڑھ رہا ہوں پوری برادری کو کہاں جانا چاہتے ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو کہتا ہے کہ غریب محمد میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں کیوں ملنا چاہتے ہو ملنے کا مقصد کیا ہے کہا کہ ملنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر پوچھوں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر چلنے سے مجھ حقیر پر اللہ راضی ہو جائے مجھے جنت مل جائے گی اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی محمد رسول اللہ وسلم نے فرمایا محلت تم صحیح جگہ پہنچ گئے اللہ محمد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ اور جس مقصد کی خاطر تم نے اپنا گھر بار چھوڑا اپنے اہل ویان کو چھوڑا اپنی تجارتوں کو چھوڑا اس مقصد کا جواب یہ ہے کہ صحیح عقیدہ شہادت اللہ محمد رسول اللہ ایک اللہ کی روحیت کو اس کی ربودیت کو اس کی حاصلیت کو قبول کر لو اور محمد الرسول اللہ وسلم کو اپنا رسول مان لو وہی قابل اعباد ہے دنیا میں اور کوئی ایسا مائی کا نام نہیں اس کی ہر بات ماننی ہو اس کی ہر عقیدے کو لینا ہو اس کے ہر عمل کو لینا ہو یہ اثاثی اس دین میں اگر حاصل ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے نماز قائم کرو روزے رکھو سکاس دو حج بیت اللہ کرو یہ جو امور ہے ان امور کو اگر تم نے صحیح دائرے میں جان دے دیا تو اللہ تم پر راضی ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت تم کو ساتھ لے گی وہ سب خوش ہو جاتا ہے اور اپنی اونچنے کے مدانوں کو موڑ لیتا ہے ساتھ اپنے گھر کی طرف جائے اور اپنے اہل بیت کے لیے اور اپنے رشتے داروں کے لیے اور برادری کے لیے مبلک بن کر جائے اور جب وہ تھوڑی دور گیا اس کی اونٹنی کا پاؤں کسی دل میں داخل ہو گیا اور وہ سب اپنی اونٹنی سے نیچے گر جاتا ہے نیچے گردن کی بل گرا اس کی گردن ٹوٹ گئی محمد اللہ نے فرمایا علیکم اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ جب پاس لایا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے قریب کیا پھر پیچھے ہٹا لیا صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں ہو گیا صحابہ نے کہا تو نہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ انی رائے تم لڑائی کا تھا انی رائے تم لڑائی کا تھا یق بھی ہے جن سماعی جنت میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا تھا تو اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے اللہ حسین جایا اس سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ سمجھ لیا کہ یہ سخت بھوکا تھا پیاسا اپنے گھر سے نکلا نہ اس کو کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی پرواہ تھی ایک ہی مدد کی خاطر اور ایک ہی عقیدے کی خاطر کہ مسلسل چلتا آیا کہ اپنی مزاج کا راستہ اور اپنی سعادت کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہے دوستوں پاسیدہ راستوں کے علاوہ تم خیر بیٹھو تکرے مارتے رہو اپنی مرضی سے کروڑ ہاں ذکر کرتے رہو کروڑ ہاں امور انجام دیتے رہو ریاستیں کرتے رہو عبادتیں کرتے رہو اللہ ان کا کوئی فائدہ نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور دفن کر کے کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ اجرا کثیر اس شخص کو عمل کرنے کا موقع تو نہیں مل سکا لیکن اجر و ثواب کی پوریاں باندھ کر کے جنت میں جا رہا ہے جو اس کا مدد ہے جو اس کا رابطہ ہے اس کا عقیدہ ہے وہ مثالی عقیدہ ہے اس عقیدے کو حاصل کرو چاہے تمہیں کسی سبو سے کیڑا حاصل کرنا اور یہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ اللہ کی رحمت کا راستہ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیجیے کہ مذہب کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے اس عظیم اور قیم سلسلے کے ساتھ احتسام اس کو مضبوطی سے کام لینا در حقیقت یہی اللہ کی رحمت کا دائرہ کار ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ایمان لانے والے کون ہیں ایمان جانے والے کون ہیں النبی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے راستے کو اپناتے ہیں رسول رسول معروف جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے مل کر اور جو ان کو برائیوں سے روکتا ہے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے یعنی اس کام کا نیک ہونا اور اس کا برا ہونا یہ صرف پر اسلام کے حکم کرنے اور روکنے پر محفوظ ہے کوئی کام خود نیک نہیں ہوتا لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے دے تو وہ نیک بن جاتا ہے کوئی کام خود برا نہیں ہوتا لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیں تو وہ برا بن جاتا ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نہیں جب ہی تنظیمات تنظیمات کو حلال کرتا ہے ہر کے لیے فٹائٹ اور پٹاوت کو حرام کرتا ہوں مرادہ اتنا ہوں جن اخبار ہوں اپنی طالب علی ہوں ان کے بوجھ کو ختم کرتا ہے اور وہ توق انہوں نے اپنی گردنوں میں پہن رکھے ہیں چڑھا رکھے ہیں ان توقعوں کو توڑتا اور کاٹتا ہے ان قدم کا مطلب کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تمہاری گردنوں میں کسی اور کا توق نہیں ہونا چاہیے ہم یعنی ان تاپوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ توق تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی گردنوں میں موجود تھے لاکھ و مناز کا شوق پزا کا شوق مائنا کا شوق مختلف سرداروں کا شوق مختلف گدوڑوں کا شوق ان تمام اخبار کو آپ نے توڑ دیا اور کہا کہ تمہاری گردنوں میں صرف ایک غلامی کا شوق ہونا چاہیے اور وہ اللہ کی غلامی تم کسی کے نہیں تم صرف ایک اللہ افسوس یہ ہے کہ یہ دین کچھ عرصے تک محفوظ رہا لوگوں کی گرد میں ہر کے نہیں ہر پتے کے پاس رہی صرف ایک اللہ والے تھے لیکن کچھ عرصہ گزرا لوگوں نے پھر توق بنا لیے کسی نے حنفیت کا شوق پہن لیا کسی نے شاخریت کا شوق پہن لیا کسی نے مالکیت کا شوق پہن لیا کوئی طور پر اس کی ابھی میں بن گیا جو مختلف طاق ان کو توڑنے کے لیے اسلام آئے ان توتوں کو پھر پہن لیا گیا اور سات فٹ کی حد تک ان طوقوں کے ساتھ لوگ کلک گئے اللہ سے جاؤ اور اس ایک مہینے میں اپنے تقریب مذہب کو سمجھ کر اپنا باہر عمل متعین کر لیں کیونکہ اللہ کی رحمت کا قریب اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں جو تمہارا وقت گزرے گا چاہے وہ کم ہے یا زیادہ وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے جیسا کہ آپ نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کوئی شخص نے عمل نہیں کیا لیکن اجر و ثواب کی کٹریاں احسان کی جنت میں داخل ہو گئی کیونکہ اس کا منحص اس کا عقیدہ اس کی فکر اس کا نظریہ بالکل صحیح ہے تو کتاب اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے اللہ کے بندے اس منحص کو اپنا لینے کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا پھر یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے گا یا نہیں کرے گا کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کچھ بھی ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے اللہ میرا بندہ میرے ساتھ جو بھی گمان کرے گا میں اس کے گمان کو پورا کر دوں اگر تمہارے دل میں صرف اللہ سے آزاد اللہ کی پسند اور اللہ کی جو جلال ہے اسی کا پہلو سمایا رہا تو اللہ تم کو اپنے آزاد میں ڈال دے لہٰذا اللہ کی رحمت سے محروف نہ ہونا فرمانا ہوں رحمت رب کردے اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جن کے پاس حق کا نور ہوتا ہے کتاب و سنت کی بصیرت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتی جناب فاروق آج ہم کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا اتنا امیدوان ہوں کہ اگر آسمان سے نکال ہے کہ لوگوں تم سب نے جہنم میں جانا ہے صرف تم نے سے ایک ہی جنت میں جانا ہے تو سماجی ہے کہ مجھے یقین ہوگا کہ جنت میں جانے والا وہ ایک انسان ہے یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ تمہیں وقت ہونا چاہیے محوثی بھی ہونی چاہیے جب ایک بلحت کو تم نے اپنا لیا اپنی عمر کو اپنی ذہنی کو اپنے مال کو اس طرح پر قربان کر دیا تو پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا تمہیں رحمت رب ہی رکھ دے بالا تم رحمت اللہ اے میرے بندو انہوں نے اپنی پر ظلم کر لیا گناہ در گناہ کر لیے بڑے بڑے پاپی بن بندے سکنا تم نے رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ یا کے باہر ہو لیا اگر اس رحمت سے تمہارا تعلق قائم رہے گا محض پاکیزہ ہوگا تو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے نہ صرف یہ تو کو معاف کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیٹے میں تبدیل کر دے گا کتنے گناہ ہوں گے ان کو نیتیاں بنا کے تم کو دیں گے لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس رہا ہوں ہماری میں جو ہے جناب عمر عمر بن عمد الختار فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے صدر میں صدر میں جو عورتیں گرفتار ہیں لہریاں گرفتار ہیں ان نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو چکا تھا اور مختلف فیملی میں بھاگ رہی ہے اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور اس کی چھاتیوں سے دودھ گر رہا ہے خان بچے کو دیکھ کے بہت جذبات تھے اس بچے کو اٹھا کر اپنی ساتھی سے لگانا کیونکہ اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وسلم اس منظر کو دیکھ لے رسول اللہ سے میرے ساتھ سمجھا کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل گیا تو حل کروں گا سارے حتم والا بہا سی نور تو ساتھ میں سلیکٹ ہوتی ہے عورت اپنے بچے کو لے کے آگ میں پھینک دے جب اس کا بچہ اس کو مل گیا تو کیا اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی صحابہ نے کہا کہ لا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ تو نہیں ہوگی لا تقدر ان تقر ہو غلام ہے النار یہ عورت تو اس بات پر قابل ہی نہیں کہ اپنے بچے کو جہنم اپنے بچے کو آگ میں ڈالو سوا جب تم نے اس عورت کی سبقت کو دیکھ لیا اس کے جذبات کو دیکھ لیا اس کی مانتا کو دیکھ لیا لیکن سن لو کہ اللہ ہی اللہ ارحم عباد ہی نمہاد ہی لبھڑا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کتنی رحمت ہے شخص ہے وہ اس عورت کی اپنے بچے کے رحمت سے کہیں زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ بنا مقصد اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا جب اس عورت سے ممکن ہی ہے کہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے آگ میں جھونک دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے جھونکے گا اور کیسے ڈالے گا اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک عربوں کے نام کو یاد رکھو اللہ کے بندوں اسی برف کو اپنے لیے کافی ثابت جناب معاذ میں جبل فرماتے ہیں کہ تم کو ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہم کر صاحب اسلام کے پیچھے کناری پر سوار تھا اور پھر میں ساتھ فرمایا یا محاذ اے محاذ کوئی طلب گئی یا رسول اللہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے کیا فرمان ہے کیا ارشاد ہے فرمایا اتبری ما حق اللہ علی العباد جما حق العباد علی اللہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اس حقوق کی تقسیم کو سمجھتے ہو اللہ رسول عالم میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اس حقیقت کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں رسول اللہ ہم نے ساتھ سمایا کہ حق اللہ تم یار والا دور ہو رسول ہی کہ اللہ کا بندوں پر صرف ایک ہی مرد بھی حق ہے کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہ کریں کسی کے سامنے سجا ہو کہیں مشکل کشا ہو کہیں حاجت روا ہو کہیں خدے کے قابل ہو کہیں نظر کے قابل ہو کہیں نیاز کے قابل ہو کہیں صدا کے قابل ہو کہیں قربانی کے قابل ہو کہیں محبت کے قابل ہو وہی خیر عبادت کی حق لو ایک اللہ کے لیے خاص ہو اس اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو علاج سمجھے اور اس اللہ کے قانون کے مقابلے میں نہ کسی تاروخ کے قانون کو اپنایا چاہے وہ انگریز کا قانون ہو چاہے وہ کسی ایمان کسی کا ہو چاہے وہ کسی بزرگ کی وکار سے اور اس کے اقوال ہو اللہ کے قانون کے مقابلے میں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یہ ایک اللہ کا حق نہیں بہت اللہ جو عزم میں باقی بندوں بھی اللہ صرف یہ حق ہے جن بندوں نے اللہ کے حق کو پورا کر لیا ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کبھی جہنم کا نہ جنہوں نے اللہ کی تحریر کو سمجھ لیا اللہ کی عبادت کر لی اس کی انہیں ہجت کو پہچان لیا اور اس کی ہاتھ ہجت کو پہچان لیا رسول اللہ ہم نے ساتھ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ تکلیفوں میں پکار کر رہے ہوں گے لڑ رہے ہوں گے اللہ پوچھے گا کہ اگر آج تم کو پوری دنیا کی دولتیں دے دی جائے ایسے اگر تجھے پوری دولتیں دے دی جائے دنیا کا سارا مارو تھا تخلیق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک پوری کائنات دے دی جائے تو کیا تجھے پسند کرے گا کہ پوری کائنات اللہ کی رحم میں خرچ کر دے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے رہائی دے دے اپنی رہائی کے بدلے پوری دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تیار ہو اس نے کہا کہ ہاں تیار ہو اللہ فرمائے گا اب یہ محض دعوے ہیں مگر اللہ تیری دنیا کی زندگی میں میں نے سب سے انتہائی معمولی مطالبہ کیا آج تو پوری دنیا خرچ کرنے پر کمر رکھا ہے مگر دنیا نے سب سے اس سے انتہائی معمولی اور انتہائی چھوٹی مصے کا مطالبہ کیا چھوٹی سی ذمہ داری کرے اسے نے قبول نہیں کیا تو آج یہ کام تو کیسے کرے اللہ سے کر جاؤ ان دنوں کو غنیمت سمجھو یہ اللہ کی رحمت کے دن ہے اور یہ بات یاد رکھو جب تک اللہ تمہیں اپنی رحمت سے بھارت نہ لے اور اپنے خبر کرم سے ہم سب کو بھارت نہ لے اس وقت تک جنت کا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کو غنیمت نہ سمجھنے کی تحریر کا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے لوگوں کو قبول فرمائے ہمارا جو سب قدر جو سب باتوں کا قیام اس کو قبول فرمائے قرآن کی تلاوت قبول فرمائے اللہ تبارک بتانا ہم کو سلسیہ آ فرما دے ہمارے دلوں کو ہماری زبانوں کو ہماری نگاہوں کو ہمارے کاموں